ہاں دیجیے جانا اچھا۔ جی ایک واقعہ بچپن سے سنتا رہے اس تصدیق چاہیے تھی جی ایک واقعہ اس کی تصدیق چاہیے تھی ہاں کیا واقعہ ہے کہ جتنی روٹیاں اتنے بچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عورت نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تو میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے پیرامند فرمائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی میں کہا کہ تمہاری اولاد نہیں ہوگی پھر کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ تشریف لے آ رہے تھے تو دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے پاس بچے کھیل لیتے ہیں معلوم کرنے پہ ہوا کہ یہ اسی عورت کے بچے ہیں تو پوچھا تو کہنے لگے کہ ایک فقیر نے صدا لگائی تھی کہ جتنی روٹیاں اتنے بچے ہاں تو انہوں نے وہ روٹیاں دی تو اچھا دیکھیے اول تو کیا ہے یہ سب بنی اسرائیلی واقعات یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب اس واقعے میں تو ایسا بتایا کہ کسی فقیر نے دعا کر دی تو بچے ہو گئے اور اللہ کے نبی کہ نہیں ہوا تو اس میں تو اللہ کے نبی کی ایک طرح سے ایک پہلو تو نکلتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور دوسرے نے کر دیا اس لیے ہم اس روایت کو صحیح نہیں کہتے اور جب بھی کوئی ایسی روایت آئے کہ جس میں اللہ کے نبی کی شان میں کچھ ایسی بات پیدا ہو کہ جس سے ایک توہین کا پہلو نکلتا ہے ہم اس روایت کو یا ان بنی اسرائیلی قصوں کو نہیں مانیں بنی اسرائیلی قصے اس زمانے میں بڑے مشہور تھے اور وہ بنی اسرائیلی قصے جب حضور نے سنا ہے وہ حدیث بن گئے لہٰذا وہ صحیح کئی قصے حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کے سنا تو چونکہ وہ حضور علیہ السلام نے سنا تو اس لیے وہ حدیث بن گئی تو اس کو تو ہم مانتے ہیں لیکن عام طور پر جو حکایتوں کی کتابیں بنی اسرائیلی کے ایسے قصے ہیں اس کے بارے میں ہم خاموش اختیار کرتے ہیں کہ یہ قصے جس میں ایک طرح سے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کا ایک پہلو نکلتا ہو ان کے توہین کا تو ہم ایسی روایت کو نہیں مانتے اور کوئی صاحب